اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجا اور امان بنا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل حمزہ کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے